کلندر اقبال ہی فرماندہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے نہ کے لیے ہے رے کے لیے جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں لیے